شعبہ نے مخول سے اسی سنت کے ساتھ دونوں نمازوں کے بارے میں اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی جس طرح سفیان نے اپنی روایت میں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تینتیس